حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی کو قے آ جائے جبکہ وہ روزے سے ہو تو اس پر کوئی قضا نہیں ہے لیکن اگر وہ قصدن قے کرے تو قضا دے امام ابو دابود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو حفظ بن غیاس نے بھی حشام سے اسی کے مثل روایت کیا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار تین سو اسی